الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صورت البقرہ کی ایک سو اناسی آیات کی ترجمہ اور تفصیل بیان ہو چکی ہے یہ ایک سو اسی آیت سے آج ہمیں شروع کرنا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم اہل ایمان کو دیا ہے جو حکم بعد میں منسوخ ہو گیا حکم یہ تھا کہ کتب علیکم لکھ دیا گیا ہے تم پر یعنی واجب کر دیا گیا ہے کتیبہ کا لفظ جب آتا ہے تو معنی ہوتا ہے لکھنا لیکن اصل مراد کیا ہے واجب کر دیں گے کتیبہ علیکم واجب کر دیا گیا ہے تم پر اذا حضر احدکم جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو الموت موت ان ترک خیر اگر وہ کوئی خیر چھوڑے خیر سے مراد کہ اگر وہ کوئی مال چھوڑے الوسی تو واجب کیا کیا گیا ہے الوسیہ کہ وہ وصیت کر جائے للوالدینی والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروفی اچھے انداز میں اچھے طریقے سے جس کا جو حق بنتا ہے تو وہ اپنی وصیت میں لکھ جائے حق کا ناد المتقین یہ متقین پر واجب اور حق ہے تو یہ وصیت جو ہے پہلے اختیار دیا گیا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے مال کے متعلق جو چاہے وصیت کر سکتا ہے جو اس کا ارادہ ہو جس کو جو دینا ہو وہ دے لیکن وصیت کرنا واجب لیکن پھر یہ وصیت جو ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا سورہ النساء میں دو آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی جنہیں ہم آیات اور میراث کہتے ہیں میراث کی آیات تو ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو جس جس کا جو حق بنتا تھا وہ دے دیا کہ والدین کا کتنا حق بنتا ہے ماں کا کتنا ہے باپ کا کتنا ہے اور اگر بیٹا ہو تو اس کا کتنا ہے بیٹی ہو تو کتنا ہے بہن ہو تو کتنا ہے بھائی ہو تو کتنا ہے چچا ہے اسی طرح دادا ہے دادی ہے ان کے جتنے حقوق بنتے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ذکر فرما دیے ہیں یہ آیت منسوخ ہے جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اور منسوخ کا معنی منسوخ کئی قسم کی آیات ہوتی ہیں منسوخ ایک آیت وہ بھی ہوتی ہے کہ جو منسوخ کر دی جائے اور پھر قرآن مجید میں اس کی تلاوت بھی نہیں ہوتی بعض آیت ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو گئی اور قرآن مجید میں بھی ان کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اکثر آیات تو ایسی ہیں جو قرآن مجید سے جن کو منسوخ کر کے خارج کر دیے گئے کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن منسوخ ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن مجید میں آج بھی تلاوت کی جاتی ہیں لیکن وہ ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے تلاوت باقی ہے حکم منسوخ تو یہ وہی آیت اس کی تلاوت جو ہے وہ باقی ہے حکم جو ہے وہ منسوخ ہے البتہ اس کا حکم اس حد تک ضرور باقی رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو وہ اپنی مال کی ایک تہائی حصے میں وصیت کر سکتا ہے یعنی باقی جو دو تہائی حصے ہیں وہ تو ورثہ میں تقسیم ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک تہائی حصے میں وصیت کر سکتا ہے اس کے لیے یہ اختیار دیا گیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو اس کے پاس کوئی مال ہو اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہے تو اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے یعنی اگر ایک شخص کسی مال میں وصیت کرنا چاہے اور وہ مال اس کے پاس موجود ہو تو رات گزارنے سے پہلے پہلے اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے یہ اس کا حق ہے ہاں اگر وہ وصیت نہیں کرنا چاہتا اگر وہ چاہتا ہے کہ ویسے ہی تقسیم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہاں دیکھیے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان طرح کا خیرہ کہا ہے خیرن کہ اگر وہ خیر چھوڑ کے جائے اس کا معنی یہ ہے کہ جو ترکہ ہوتا ہے اگر جو فوت ہونے والا شخص ہے جو وارث جو جس کی جس کی وراثت آگے تقسیم ہو رہی ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کر جائے اور جو چھوڑ کر جائے گا وہ خیر ہوگی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سخت بیمار ہو گئے تو یہ انہیں لگنے لگا کہ شاید میں فوت ہو جاؤں گا میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے آپ اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں فرمایا کہ نہیں کہا کہ اگر میں اپنا آدھا مال دے دوں کیونکہ میری ورثہ میں ایک بیٹی ہے صرف اگر میں آدھا مال دے دوں آدھا مال میری بیٹی کو مل جائے یا ورثہ میں تقسیم ہو جائے کہا کہ نہیں آدھا مال ملے تو کہا کہ کیا میں ایک تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہوں باقی دو تہائی میرا ورثہ میں تقسیم ہو جائے کہا کہ ہاں ایک تہائی کر سکتے ہو وہ سولس و کثیر ہوں میں ایک تہائی بھی زیادہ ہے ایک تہائی بھی زیادہ ہے ایک تہائی سے بھی کم اگر تم وصیت کرو تو بہتر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اپنے وراثہ کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے ترکے سے انہیں ملے اور وہ اچھے انداز میں زندگی گزارے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتے پھر تم سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلے جاؤ ایک انصاری صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو مال تھا وہ صرف ایک غلام تھا اپنی وفات سے پہلے اس غلام کو آزاد کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ صحابی فوت ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور فرمایا کہ تم آزاد نہیں ہو کیونکہ تم پر وصیت پوری لاگو نہیں ہوتی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بیچا اس غلام کو بیچا اور بیچنے کے بعد اس کا ایک تہائی حصہ جو ہے وصیت کے طور پہ صدقہ کر دیا گیا باقی دو تہائی حصہ جو ہے وہ رسا میں تقسیم کر دیا گیا فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون فمن بدله پس جو تبدیل کر دے اس وصیت کو بعد ما سمعه بعد اس کے کہ وہ سن لے اس وصیت کو فانما اسمه پس بے شک اس کا گناہ ہے الدین ان لوگوں پر یوبدلونہ جو اس وصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی اب ایک شخص کی وصیت معلوم ہو گئی اب پہلے تو یہ تھا کہ پورے مال میں وصیت ہو رہی تھی اب یہ ہے کہ اگر ایک تہائی مال میں بھی وصیت ہو رہی ہے تو اب وہ کا حق یہ نہیں بنتا کہ وصیت تبدیل کرا دیں ایک شخص وصیت کر گیا فوت ہو گیا اب اس کی وصیت تبدیل نہیں ہو سکتی اور جو تبدیل کرے گا تو فرمایا کہ تبدیل کرنے والے پر گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے ایک شخص اپنے مال میں وصیت کر جائے اور اس کی اولاد یا اس کے ورثہ جو ہیں اس کی وصیت تبدیل کر دے جیسے وہ کہے کہ جی میں مثال کے طور پہ یہ چیز جو ہے وہ فلاں مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں یا فلاں مدرسے کے لیے وقف کر رہا ہوں یا اس سے کنواں بنوا دیا جائے یا اس سے خیر کا کام کرا دیا جائے بعد میں اولاد کہے کہ نہیں یہ ہم نہیں دیں گے اب یہ وصیت میں تبدیلی ہے وصیت میں تبدیلی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے فمن امن خوف موسن جن افن بس جو ڈر جائے من موسن وصیت کرنے والے سے کس معاملے میں ڈر جائے جن افن زیادتی سے او اسمن یا گناہ سے تو اسلحہ ہوں بس ان کے درمیان صلح کروا دے فلا اس علی تو ان اس پر کوئی گناہ نہیں کیا معنی ہے اس کا معنی یہ کہ اگر وصیت کرنے والا وصیت میں کوئی زیادتی کر گیا کسی کے مال میں سے حصہ نکال کے کسی اور کو دے دیے اب زیادتی جو ہے یہ برداشت نہیں ہے یا مثال کے طور پہ وہ وصیت ایسی کر گیا جو گناہ کے کام میں صرف ہو رہی ہے اس نے کوئی وصیت ایسی کی ہے کہ وہ گناہ کے معاملے میں خرچ کی جا رہی ہے گناہ کے لیے وصیت کر گیا ہے تو اب یہ وصیت جو ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے کسی کا حق مارا جا رہا ہو یا گناہ کے معاملے میں گناہ کے کام میں استعمال کیا جا رہا ہو تو وہاں وصیت تبدیل کی جا سکتی ہے یہ ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے علاوہ وصیت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو فرمایا کہ اصل حبی نہ ہوں ان کے درمیان صلح کرا دے یعنی سمجھا دے معاملے کو کہ یہاں پر یہ حق مارا جا رہا ہے فلاں کا لہٰذا یہ حق اس کو نہیں ملنا چاہیے مثال کے طور پہ اگر دو ورث ہیں تو وہ کیا کرے کہ وہ ایک تہائی مال کسی ایک بارش کو دے جائے اب باقی جو باقی مال ہے وہ تو دونوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا لیکن یہ ایک تہائی مال بھی مزید وارث کے لیے لکھ کر گیا اس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی لا وصیت علی وارث یہ حدیث ہے صحیح حدیث کہ کسی وارث کے لیے یعنی ایک بیٹا ہے مثال کے طور پہ وہ پہلے سے وارث ہے اب اس کے لیے مزید مال کی کی وصیت کر جائے کہ میرے ایک تہائی مال میں سے میرے بیٹے کو مسجد دے دینا اب یہ یا مثال کے طور پہ کوئی چچا ہے یا کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے اس کے لیے وہ وارث ہے اس کا لیکن وہ اس کے لیے علیحدہ سے وصیت کر جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی صرف ایک صورت ہے وصیت کرنے کی وارث کے لیے کہ تمام وراثہ اس کو دینے پر راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ اس کو اگر دے سکتے ہیں دینا چاہیں تو آپ دے دیں پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تو بہرحال اگر زیادتی ہو رہی ہو یا گناہ کا معاملہ ہو تو اس میں وصیت تبدیل کی جا سکتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہ دو آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے تین آیات میں وسیعت کا معاملہ جو ہے وہ بیان فرما دیا اب ایک اور حکم جیسا کہ میں نے سورہ اس پارے سپارے کے شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس سپارے کے اندر ہم احکام در احکام پڑھیں گے احکام ختم ہوگا دوسرا حکم شروع ہو جائے گا اب یہاں وصیت کا حکم ختم ہو گیا آگے جو سیام رمضان ہے جو اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس ایک مکمل رکن میں فرمایا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ علیکم السیام کتبہ لکھ دیا گیا ہے تم پر السیام روزے یعنی تم پر روزے واجب کر دیا گئے ہیں کما کتبہ علی الذین من قبلکم جس طرح کے واجب کیے گئے ان لوگوں پر علی الذین ان لوگوں پر من کم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون اور یہ سیام اور روزے تم پر فرض کیوں کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو تم پرہیزگار ہو سکو تم متقی بن سکو تو یہاں اللہ رب العالمین نے روزوں کی وجوب کا حکم ہمیں دے دیا کہ روزے تم پر واجب ہے تم نے روزے رکھنے ہیں یہ وہ آیت ہے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کی دلیل ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کما کتیبہ جس طرح کے فرض کیے گئے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رمضان کے روزے ہی جس طرح ہم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح رمضان کے روزے گزشتہ امتوں پر فرض تھے یہ معنی نہیں ہے معنی یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ امتوں پر روزے فرض تھے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں لیکن دن مختلف ان کے دن کچھ اور تھے تمہارے دن کچھ اور ہیں روزے ان پر بھی فرض تھے روزے تم پر بھی فرض ہیں دنوں میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی گئی اب وہ دن کون سے ہیں فرمایا ایامن معدودات گنتی کے دن ہیں ایامن دن ہے معدودات گنتی کے یعنی یہ پورا سال تم نے روزے نہیں رکھنے بے شمار روزے نہیں رکھنے بلکہ گنتی کے چند دن ہیں فمن کان امن کم مریض پر جو ہو تم میں سے مریض او اعلیٰ سفر یا سفر پر ہو فعدت پس وہ گنتی پوری کرے گا من ایام اخر دوسرے دنوں سے یعنی اگر ان دنوں میں وہ بیمار ہے یا مسافر ہے تو اب مسافر پر بھی روزے واجب نہیں ہیں مریض کو بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے وہ الدین یوتیقوں نہ ہوں اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں یعنی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر کیا ہے فرمایا فدیت ان تعام مسکین تو وہ فدیہ دیں گے ایک مسکین کا کھانا اس کا معنی کیا ہوا معنی یہ ہے کہ یہ یہ آیت جو ہے یہ پہلے فرض ہوئی تھی یعنی ابتدا میں یہ آیت فرض نازل ہوئی نازل کیا ہوئی حکم کیا آیا کہ جو مریض ہے اور جو مسافر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ وہ کسی اور دن پورا کر لے ٹھیک ہے لیکن جو طاقت رکھتے ہیں اور رمضان کے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن روزہ نہ رکھنا چاہیں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ رکھ نہیں رہے تو اس کے بدلے میں وہ کیا کریں گے فرمایا کہ وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائیں گے ایک روزے کے بدلے باوجود اس کے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائیں گے لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اللہ رب العالمین نے یہ اختیار ختم کر دیا اب جو طاقت رکھتا ہے اس پر رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے اب اس کے لیے اختیار نہیں ہے اب کوئی گنجائش نہیں ہے تو پہلے یہ گنجائش دی گئی تھی کہ وہ عالم ندین یوتیقوں نہ ہوں اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی ان پر فدیتن فدیہ ہے تو عام مسکین ایک مسکین کا کھانا اب یہ ایک مسکن کا کھانا جو ہے یہ فدیہ ہے ان لوگوں پر کہ جو بالکل ہی طاقت نہیں رکھتے اب معاملہ برعکس ہے یعنی ایسے افراد جو ایسے مسافر ہیں جو ایسے مریض ہیں کہ کبھی بھی ان کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے یا ایسے بزرگ ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں پائیں گے اب ہمیں معلوم ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ کے دیں گے لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ یہ فدیہ جو ہے یہ کھانا ہے فدیہ جو ہے یہ کھانا ہے ہمارے یہاں بس اوقات کیا کرتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ سو روپے بنتا ہے تو ہم نے تیس تین تیس دنوں کا حساب لگایا تین ہزار روپے تین ہزار روپے نکال کے ایک مسکین کو دے دیے اب وہ مسکین نے کیا کیا کہ اس نے اس کے ذریعے سے جو ہے اپنی دوائیاں خرید لیں یا اس کا بجلی کا بل تھا وہ ادا کر دیا یا اس کا کوئی اور مسئلہ تھا اس نے مسئلہ حل کر لیا تو یہ فدیہ ادا نہیں ہوئی یہ فدیہ کیا ہے فدیہ تعام و مسکین ایک مسکین کا کھانا تو یا تو ایک مسکین کو روزانہ تیس دنوں تک کھانا کھلا دیا جائے یا پھر تیس مسکینوں کو بٹھا کر ایک ہی دفعہ کھانا کھلا دیا جائے تو یہ پورا تیس دنوں کے روزے ان کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے اگر پیسے دیے اور پیسے مسکین نے کسی اور معاملے میں صرف کر لیے تو پھر وہ فدیہ ادا نہیں ہوگا یہ ہمارے ہاں بڑی غلطی کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے الفاظ کیا ارشاد فرمایا کہ فدیہ کیا ہے تو عام مسکین مسکین کا کھانا تو الفاظ قرآن مجید کے جو ہے وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے وہ خامہ خواہ الفاظ ادا نہیں ہو جاتے کہ جی فدیہ ہے بس مسکین کو پیسے دے دو نہیں کھانا مسکین کا کھانا ہے فمن تطوع خیرن پس جو نفلی رکھے گا خیر کا کام فمن تطوع پس جو نفلی کرے گا خیرن خیر کا کام فہو خیر اللہ تو اس کے لیے خیر یعنی فرمایا کہ روزے تم پر واجب ہیں اگر ان روزوں کے علاوہ تم نفلی روزے رکھ لو تو تمہاری مرضی ہے اسی طرح فدیہ جو ہے تم پر واجب ہے ایک مسکین کا تم اگر ایک کی بجائے دو کو کھلا دو تو تمہاری مرضی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان ہوں اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر اللہ تم تمہارے لیے بہتر ہے ان کم تم تعلم اگر تم جانتے ہو یعنی اگر تم طاقت رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو فدیہ نہ دو لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ حکم منسوخ ہے اگلی آیت سے جو اگلی آیت ابھی ہم پڑھیں گے مشاہ رمضان رمضان کا مہینہ اللہ وہ مہینہ انزل لفی القرآن جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل کیا گیا اب نازل کیا گیا سے کیا مراد اس سے بعض علماء اس نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وہی نازل ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کیا گیا اسے معنی کیا ہے کہ پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی اچھا دوسرا جو ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے لہلت القدر میں اب اس کا معنی کیا کریں کہ لہلت القدر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبری علیہ السلام نازل نہیں ہوئے تھے وہ تو دن کے وقت میں آئے تھے تو لہلت القدر میں قرآن نازل کرنے کا معنی کیا ہوگا اس کے حوالے سے علماء کا اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں تھا قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا تو قرآن مجید لوح محفوظ سے جو کہ ساتویں آسمان میں ہے وہاں سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا آسمان دنیا پر یعنی مکمل کا مکمل قرآن مجید للت القدر کی رات لوح محفوظ سے منتقل کیا گیا آسمان دنیا پر تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا حکم سنتے ہیں اور پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر قرآن مجید مکمل کا مکمل موجود ہے اور لوہے محفوظ میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ میں ساری آسمانی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس طرح کے قرآن مجید بھی لکھا ہوا ہے تو یہاں پر یہی معنی درست معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نادل کیا گیا کون سی کون سے دن میں لہرد القدر میں نادل کیا گیا لہرد القدر میں نادل کیا گیا سے مراد کہ اس میں لوہے محفوظ سے منتقل کیا گیا آسمان دنیا تو یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اس میں نادل کیا اور قرآن مجید سے ہی ساری فضیلتیں منصوب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں کہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا یہ امت افضل ترین امت ہے کہ اس پر قرآن مجید نازل ہوا یہ مہینہ افضل ترین مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا لہرت القدر افضل ترین رات ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید سے ہی سارے فضائل قرآن مجید کے اللہ رب العالمین نے کچھ اوصاف بیان فرمایا فرما حد للناس یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے وہ بینات اور واضح دلائل ہے من الہدا ہدایت یعنی یہ سراپا ہدایت ہے یہ خود بخود یہ ایک تو ہدایت بھی ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح بینہ کہتے ہیں ایسی چیز جس میں کوئی ابہام نہ ہو کوئی چیز مخفی نہ ہو بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا روز روشن کی طرح واضح ہو چمکتا ہوا دن ہو اس طرح اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں واضح دلائل کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کوئی یعنی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنے میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ورنہ اللہ رب العالمین نے اپنی آیت کھول کر بیان کر دی ہیں اور آیات بھی ایسی ہیں جو باقاعدہ دلیل ہیں یعنی انسان کو رہنمائی کرتی ہیں ہدایت کی طرف والفرقان اور یہ کتاب کیا ہے یہ فرقان ہے یہ کتاب فرقان ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں دلائل بیان کیے گئے ہیں فرقان سے اور فرقان کا معنی کیا ہے فرق کرنے والا فرق کرنے والا کیا معنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن مجید تو قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات پہلے شروع میں ذکر ہو چکی ہے کہ قرآن مجید کے جو نام قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں ان میں سے ایک نام الفرقان ان میں سے ایک نام الفرقان ہے اور فرقان کا معنی ہے فرق کر دینے والا حق اور باطل کے درمیان تو یہ قرآن مجید کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے رمضان کے مہینے کا ذکر کر کے فرمایا فمن شہید ہے من کو مشاہر فمن شہید ہے بس جو حاضر ہو تم میں سے اشارہ اس مہینے میں فل یسم ہوں اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے اب یہ جو حکم دے دیا اس حکم کے ذریعے سے گزشتہ آیت میں جو اختیار دیا تھا وہ ختم کر دیا اختیار کیا دیا تھا کہ اگر استطاعت ہو تب بھی تم چاہو تو روزہ نہ رکھو لیکن یہاں پر یہ اختیار ختم کر دیا فرمایا کہ نہیں تم نے روزے رکھنے ہیں اب یہ ایک اور مثال ہمارے سامنے آ گئی ایک آیت کی جو قرآن مجید میں تلاوت کی جا رہی ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے یا اس کا حکم صرف ان افراد کے لیے باقی ہے جو جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں امن کا نا مریض اور جو مریض ہے او اعلیٰ سفر یا سفر پر ہے فعدت ان پس اس کے لیے گنتی ہے من ایام اخر دوسرے دنوں سے تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو گنجائش دی ہے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ دوسرے دنوں سے اپنے یہ دن پورے کر لے یرید اللہ بکم السرا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مریض کو یہ آسانی دے دی ہے کہ وہ کسی اور دن پورا کر لے اجر اس کو پورا مل جائے گا مسافر ہے کسی اور دن پورا کر لے اجر اس کو مکمل مل جائے گا ولا یرید بکم العصرا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگیاں نہیں چاہتا یہ اللہ رب العالمین کی آسانی ہے اور پھر روزہ رکھنے میں بھی مزید جو آسانیاں ہیں وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جو گزشتہ امتوں کے لیے تنگیاں تھیں ہماری اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی ہمیں ولی تک میں اور چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو ولی تکبر اللہ اور تاکہ تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو علامہ ہدا تم اس اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی یہ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے یہ رمضان کا مہینہ یہ ساری امتوں میں آتا رہا ہے یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی اس سے پہلی امتوں میں بھی لیکن رمضان کے مہینے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان بتائی کسی اور امت کو معلوم نہیں ہے لہلت القدر جو ہے وہ ہر امت میں سے گزری ہے لیکن اس کی فضیلت صرف اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بیان کی ہے کسی کو بیان نہیں کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہے ولا اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرو بعض علماء نے ولی تو اللہ علامہ ہدا سے نماز عید کی دلیل لی کہ اس سے اللہ رب العالمین نے نماز عید کا حکم دیا ہے کہ جب تم گنتی پوری کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کو ہو وہ تکبیرات جو ہم نماز عید میں کہتے ہیں وہ ادا سا اللہ کا عبہ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے انی میرے متعلق فنی قریب ان پس بے شک میں قریب ہوں یہ ایک بڑی اہم آیت اس میں آپ دیکھیے کہ آگے بھی اس آیت کے بعد بھی روزوں کے احکامات بیان ہو رہے ہوں گے آگے بھی روزوں کے احکامات بیان ہو رہے ہیں پیچھے بھی روزوں کے احکامات کا تذکرہ ہوا درمیان میں یہ آیت آگے کہ اگر میرے بندے آپ سے جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں کیوں کیونکہ رمضان کے اندر جو ہے وہ بندے کا اللہ رب العالمین سے بڑا گہرا ایک تعلق بن جاتا ہے اور پھر اس میں جو دعاؤں کی فضیلت ہے اور قبولیت کے جو اوقات ہیں وہ بڑے بڑھ جاتے ہیں کہ رمضان کہ جو روزے کی حالت میں جو روزے دار ہیں اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے لہلاد القدر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اعتکاف کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ سارے اوقات ہیں جو رمضان کے مہینے میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اس میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اسلوب کیا اپنایا ہے کہ فرمایا کہ ادا سا اللہ کے جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو آنا کیا چاہیے تھا کل انی قریب آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب کل انی قریب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس ارون کا نشار الحرام قطال الفی کل قطال الفی کبیر کبھی اسی طرح آگے بھی آئے گا گئے ارونا کان تو کل ہی مواقع الناصب والحج تو کل کا حکم آتا ہے کہ آپ کہہ دیجیے لیکن جب یہ سوال آیا کہ میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کل کا لفظ بھی نہیں کہا یعنی اتنا قربت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی کہ درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا براہ راست بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ دیا انی قریب میں قریب یعنی درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ایک بلاغت کا اسلوب ہے اللہ رب العالمین اپنی قربت ظاہر کر رہا ہے اپنے بندوں سے کہ جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی نہیں اپنایا بلکہ براہ راست اپنے بندوں کا جواب دے دیا کہ فنی قریب بے شک میں قریب ہوں اچھا یہاں پر ایک اور بات ضروری وضاحت اس کی ہو جائے کہ ہم لوگ بسا اوقات ہماری زبانوں پر یا ہمارے جو حضرات ان کے زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ حاضر نادر اللہ حاضر نادر ہے یہ الفاظ غلط اللہ حاضر نادر نہیں ہے کہیں پر بھی قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں حاضر نادر کے الفاظ بیان نہیں ہوئے الفاظ کیا بیان ہوئے ہیں سمیع قریب اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے اللہ حاضر نہیں ہے اللہ حاضر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو ہم بلند آواز سے جو ہے وہ دعائیں پڑھ رہے تھے بلند آواز سے تقبیرات کہہ رہے تھے اونچی اونچی آواز میں گلے پھاڑ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی کرو اللہ رب العالم تم جس کو پکار رہے ہو وہ گونگا اور بہرا نہیں ہے بل ہوا سمیع قریب بلکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور قریب اللہ تعالیٰ قریب ہے اللہ حاضر نہیں ہے حاضر جو ہے یہ لفظ ویسے بھی مناسب نہیں ہے یہ تو کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ بندہ حاضر ہے یہ تو عاجزی کا لفظ ہے حاضر کا جو لفظ ہے یہ عاجزی کا لفظ ہے تو حاضر و نادر کے بجائے جو ہمیں شریعت نے جو اسلوب دیا ہے وہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے کس قدر قریب ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے بعض آیات اس کا اس کی ذکر فرمایا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اللہ رب العالمین قریب ہے اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہے اجیب دعوت داری میں قریب کیسے ہوں میں قبول کرتا ہوں اجیب میں قبول کرتا ہوں دعوت داری دعا کرنے والے کی دعا کو اذا دعانی جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے اس کی میں دعا کا جواب دیتا ہوں اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں فل یستجیب لی بس انہیں چاہیے کہ یہ میرا حکم تسلیم کر لیں فل یستجیب لی بس یہ میرے حکم کو تسلیم کر لیں یہ استجیب کا معنی ویسے ہوتا ہے کہ مجھے جواب دیں معنی کیا ہے کہ تم یہ میرا حکم تسلیم کر لیں میرا حکم قبول کر لیں ولی امینو بھی اور چاہیے کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئیں لعلہم یرشدون شاید کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں یہ ہدایت پر چل پڑیں پڑے اہل سیا رفت نسائکم احل حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لئی لت روزے کی راتوں کو رمضان کی راتوں کو الرفت الا نسائکم تعلق اختیار کرنا الا نسائکم تمہاری عورتوں سے یہ احلہ کا جو لفظ ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے یہ حرام تھا یعنی بیویوں سے تعلق استوار کرنا شوہر پر حرام تھا رمضان کے مہینے میں چاہے دن ہو چاہے رات ہو دن میں تو ویسے روزے کی حالت میں ہے رات میں بھی جو ہے وہ یہ تعلق قائم کرنا حرام تھا اللہ رب العالمین نے اس تعلق کو جائز کر دیا گزشتہ امتوں کے لیے تعلق جو ہے وہ حرام تھا تو یہ وہ آسانی ہے جس کا تذکرہ پہلے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے وہ ہن لباس القم وہ لباس ہے تمہارا و ان تم لباس اللہ اور تم ان کا لباس ہو وہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو یہ جو تعبیر اللہ رب العالمین نے اختیار فرمائی ہے میاں اور بیوی کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے زیادہ فسی اور بلیغ اور بہترین تعبیر دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتی کہ میاں اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے میاں کے لیے لباس کیا کہ جس طرح لباس جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس طرح میاں اور بیوی کا آپ اس میں تعلق ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور جس طرح لباس جسم کے سارے عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے اسی طرح میاں اپنے بیوی کے سارے عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے بیوی اپنے میاں کے سارے وجوب کو ڈھانپ لیتی ہے یہ وہ تعبیر ہے میاں اور بیوی کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے کہ ایسی تعبیر آپ کو کسی اور زبان میں کسی اور معاشرے میں نہیں ملے گی یہ تعبیر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ وہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور اے شوہر تم ان کا لباس تو تمہیں ایسا ہو جانا چاہیے جیسے تمہارے لیے تمہارا لباس ہوتا ہے تمہارے سارے عجوب کو ڈھانپ لیتا ہے تمہارے بالکل قریب ہوتا ہے تمہارا اس سے تعلق ہوتا ہے ایسا ہی معاملہ تمہارا تمہاری بیویوں سے ہونا چاہیے اور تمہاری بیویوں کا تمہارے ساتھ ہونا چاہیے علم اللہ جان لیا اللہ نے انکم کن تم کہ بے شک تم تھے تختانون تم خیانت کر رہے تھے انفسکم اپنے نفسوں سے فتح علیکم پس وہ مہرمان ہوا تم پر وعفا عنکم اور تم سے اس گناہ کو معاف کر دیا کیا معنی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم خیانت کرو گے اب یہ حکم بڑا مشکل تھا کہ ایک مہینے تک بیوی کے قریب نہ جانا جبکہ بیوی موجود ہو تو یہ ایک انسان کی فطری جو ایک اس کی معاملات ہیں یا فطری جذبات ہیں اس کے مخالف انسان کی فطرت کے مخالف ہے تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہ آسانی کر دی کہ دن کے اوقات میں تم پر یہ تعلق قائم کرنا حرام ہے رات کے اوقات میں اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دے دی ہے جبکہ یہ حرام تھی گزشتہ امتوں پر فلاں بس اب باشرو ہن تم مباشرت کرو ان کے ساتھ تعلق قائم کرو ان کے ساتھ وب اور تم تلاش کرو ماں کا تب اللہ لکم جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے یعنی جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اس کو تم تلاش کرو اس سے بعد علماء نے یہ چیز بیان کی ہے کہ مباشرت کے وقت ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے نیک اور صالح اولاد کی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ تعلق قائم کرنے لگے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہ جنب نے شیطانہ و جنب شیطوانہ مرزب اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان سے محفوظ رکھ اس اولاد کو جو تو ہمیں عطا کرے تو یہ ایک نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف یہ اشارہ دیا میں وکولوں و شربو اور تم کھاؤ اور پیو حتی تب القیۃ الب یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا من الخیط الاسودی کالے دھاگے سے من الفجری فجر کے اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور آسانی فرما دی پہلے حکم کیا تھا پہلے حکم یہ تھا کہ جب روزہ کھل گیا مغرب ہو گئی اب روزہ کھل گیا اب روزہ کھلنے کے بعد سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا نیند اگر آ گئی تو اب اگلے دن کا روزہ بغیر کھائے پیے ہے ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ صحابی جو ہے وہ آئے تھکے ہارے کھیتی باڑی کر رہے تھے آئے بیوی نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں تو مغرب کے وقت آئے پانی پیا اور لیٹے لیٹے ان کو نیند آ گئی اب نیند آ گئی تو روزہ شروع ہو گیا اب جب روزہ شروع ہو گیا تو کھا نہیں سکتے تھے اب پوری رات ایسی بھوکے گزاری اگلا پورا دن پھر بھوکے گزارا اب اگلے دن جب آئے تو اسی طریقے سے بیوی نے کہا کہ میں نے کچھ پکایا نہیں ہے میں پکا لیتی ہوں غربت کا ایک عالم تھا میں کہیں سے دیکھ کر لاتی ہوں لانے لگی تو یہ صاحب ہی پھر سو نیند آئی اب دو دن مسلسل بھوک کے عالم میں جب گزرے تو اگلے دن روزے کی حالت میں بے ہوش ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نادر فرما دی آسانی فرما دی اب تمہارے لیے گزشتہ امتوں میں کیا ہے کہ جب روزہ کھل جائے تو سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا تو وہی سحری ہے وہی افطاری ہے اب سونے کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے اگر رات کو نیند آ گئی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں تو سحری ہوتی ہے رات کو اگر نیند آ گئی تو ہم نہیں کھا سکتے اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی کیا آسانی دے دی کہ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے تم کھا سکتے ہو کیا مانا سفید دھاگا کالا دھاگا سفید اور کالے دھاگے سے مراد یہ ہے کہ فجر جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی فجر کاذب اور ایک ہوتی فجر صادق فجر کاذب جو ہوتی ہے وہ ایک سفید لکیر ہوتی ہے ہمارے ہاں تو خیر بادل ہے یا پولوشن اتنی ہے دھند اتنی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی پر اگر نہ آپ کہیں ایسے علاقے میں چلے جائیں جو یعنی ایک گاؤں کا علاقہ ہو دیہاتی دیہی علاقہ ہو تو وہاں آپ کو ستارے بھی نظر آئیں گے اور یہ چیزیں بھی نظر آئیں گی تو ایک سفید ایک کالی لکیر ہوتی ہے جو بالکل سیدھی آسمان میں جاتی ہے سیدھی یعنی آپ کو ایسا لگے گا جیسے زمین سے آسمان کی طرف لکیر جا رہی ہے اس کی مثالیں بھی سب نے فرمائی کہ جیسے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے بھیڑیے کی دم جیسے کھڑی ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ فجر کاذب ہوتی ہے کالی لکیر تو فجر کاذب سے شہری کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کاذب سے سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب آدان ہوتی ہے ہمارے ہاں جو تعجد کی آدان دی جاتی ہے وہ فجر کادب کے وقت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دو دفعہ دو دفعہ آدان ہوگی پہلے بلال آدان دیں گے جب بلال آدان دیں تو کلو و شرب و ادنب الام مکتوم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم آدان نہ دے دے تو پہلے فجر کادب کے وقت آدان ہوتی تھی پھر فجر صادق فجر صادق جو ہے وہ افق سے افق میں جاتی ہے یوں پھاڑتی ہے آسمان فجر قادق بھی محسوس ہوتی ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے فجر صادق جو ہے وہ آسمان کے اندر ہی ایک لکیر ہوتی ہے کہ جیسے کہ آسمان پھٹ رہا ہو فجر کہتے ہیں پھٹنے کو تو فجر کو فجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پھٹ رہا ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ فجر شروع ہوتی ہے تو یہ فجر صادق تو کالے دھاگے سے مراد فجر قادق اور سفید دھاگے سے مراد فجر صادق <coughs> یہاں پر ایک اور بات بھی میں ذکر کروں کہ ایک صحابی تھے اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو یہاں پر ایک غلطی لگی غلطی کیا لگی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو رات جو ہے وہ تکیے کے اوپر دو دھاگے رکھ کے بیٹھ گیا ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا تو رات جو ہے وہ گزر گئی دن کا اجالا بھی اچھا خاصا ہو گیا دونوں مجھے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا جب تک کہ اچھا خاصا اجالا نہیں ہو گیا میں تو کھاتا پیتا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرما یہ مراد نہیں تھا مراد کالے دھاگے سے فجر کاذب ہے سفید دھاگے سے فجر صادق ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو اب لغوی اعتبار سے حل کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ حال ہوگا کہ وہ صحابی نے بھی کیا سمجھا کہ کالے دھاگے سے مراد کالا دھاگا ہوگا سفید دھاگے سے مراد سفید دھاگا ہوگا تو تکیے کے اوپر دونوں دھاگے رکھ کے بیٹھ گئے کہ جب تک دونوں کا رنگ مجھے الگ الگ معلوم نہیں ہو جائے گا میں تو کھاتا پیتا رہوں گا تو یہ تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے تو کالے دھاگے سے مراد صدر کاذب ہے اور سفید دھاگے سے مراد فجر صادق وَثُمْ مَاتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر تم پورا کرو روزے کو إِلَى اللَّيْلِ رات تک ثُمْ مَاتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک یہاں پر پچھلے دنوں ہمارے ہاں رمضان میں بڑا ایک شوشہ ایک چرچہ چلا تھا ایک معاملے کا کہ جی یہ تو جو این بالکل مغرب کے اذان ہوتے ہی جو روزہ کھول دیا جاتا ہے یہ تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ تو کھولنا چاہیے رات میں کیونکہ اللہ رب العالمین کو فرمانے ہے کہ السیاں السیام اللہ کہ رات تک روزہ پورا کرو تو رات کیا ہوتی ہے اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں گے رات کیا ہوتی ہے تو وہ کہے گا جب اندھیرا ہو جائے تو آپ تو جب روزہ کھولتے ہیں اس وقت تو روشنی ہوتی ہے تو رات تو نہیں ہوئی آپ نے روزہ کیسے کھول لیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے وہی بات جیسے ذکر کی کہ اگر آپ لغوی اعتبار سے حل کرنے جائیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے پھر خیت الاسود اور خیت الس اس کو پھر آپ واضح کر دیں لغوی اعتبار سے کیا مانا ہے اس کو کہیں پر بھی عربی زبان میں خیت الاسود سے مراد فجر قادم نہیں ملے گی آپ کو پوری ڈکشنری اٹھانے اور خیت البیہ سے مراد فجر صادق نہیں ملے گی پوری ڈکشنری اٹھانی تو یہاں پر بھی لیل کے معنی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیل کیا ہے آپ کے نزدیک لیل ہوگی جب اندھیرا ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لیل کب ہوتی ہے جب مغرب ہو جائے مغرب کب ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جائے اب روشنی ہو نہ ہو یہ آپ کی لغت میں ہوگی کہ ریات جو ہے وہ اندھیرے کو رات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کیا ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جائے رات شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو رات تک روزہ پورا کرنا ہے رات میں روزہ پورا نہیں کرنا رات تک روزہ پورا کرنا تو رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد کہ جب رات شروع ہو جائے تو روزہ کھول دو اور رات کب شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جائے فرما ولا تو شروع ہوں اور تم مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں سے وہ ان تم اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو پھر مساجد مسجدوں کے اندر تو جب انسان حالت اعتکاف میں ہو تو پھر اس کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ جو ہے وہ کس اپنی اہل خانہ سے تعلق قائم کرے اس کے لیے جائز نہیں ہے دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے آفوں فل مساجد اعتکاف کرو مساجد میں اس حال میں تو تم حالت اعتکاف میں ہو مساجد میں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فلم مساجد کا جو الفاظ ارشاد میں یوں بھی کہا جا سکتا تھا وہ ان تم حاکف تم حالت اعتکاف میں ہو فلم مساجد کا لفظ کہہ کے یہ واضح کر دیا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا دل کا حدود اللہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے فلاں تقربو ہا بس تم ان کے قریب نہ جاؤ جو حدود ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آگے بھی اس کا ذکر آئے گا حدود جو ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک حدود ہوتی ہیں جائز کاموں میں جیسا کہ روزہ واجب امر ہے اس کی حد کیا ہے فدر صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ اس کی حد ہے اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا ایک حد ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرمت والی حرام جیسے غیبت کرنا حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی حدود کے الفاظ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حدود دو طرح کی ہیں ایک حدود واجبی احکامات میں اور ایک حدود جو حرام احکامات ہیں ان کے اندر تو یہاں دونوں مراد ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ تم حالت اعتکاف میں بیویوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے یہ حرام ہے تم پر لہٰذا یہ حرام کام تم نہیں کر سکتے واجبی عمر میں حدود تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نے روزہ رات تک پورا کرنا ہے تو لہٰذا تم اس سے پہلے ختم نہیں کر سکتے اس کے بعد بھی نہیں لے جا سکتے تو یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں اور اس حوالے سے یہ بات بھی واضح رہے کہ روزہ جلدی افطار کرنا اور سحری تاخیر سے کرنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ گزشتہ امتوں میں تو حالت یہ تھی کہ نیند آ گئی تو ختم معاملہ اب روزہ شروع ہوگا اگر عشاء سے پہلے نیند آ گئی تب بھی روزہ شروع ہوگی لیکن ہمارے لیے یہ اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے اور پسند کیا ہے کہ ہم آخری وقت تک کھاتے رہیں اذان سے پہلے جو ہے وہ بالکل آخر وقت تک بھی انسان جو ہے وہ کھاتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یزار الناس علی خیر او بخیر ما يعجل الفطر و یؤخر الصح ما یؤخر ما یُو الفطر و یؤخر الصحمہ کہ جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے اور شہری میں تاخیر کرتے رہیں گے لوگ خیر پر رہیں گے تو یہ خیر کا معاملہ ہے کدالی کا یوبیر اللہ آیات الناص اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے لاء المکون تاکہ وہ تقوی حاصل کر سکے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اب اسی دوران میں یہ روزے کے احکامات بیان ہو رہے ہیں اسی دوران میں اللہ رب العالمین نے یہ ایک اہم حکم بیان دیا وَلَا تَأْكُلُوا اور تم نہ کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے غلط طریقے سے وَتُدْلُوا بِيَا اَذِ الْحُقَّامِ اور تم نہ لے کر جاؤ ان اموال کو حکام کی جانب بتا قلو فری من اموال الناس تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ ہڑپ کر جاؤ بالاسم گناہ کے ساتھ وہ ان تم اس حال میں کہ تم جانتے ہو یعنی فرمایا کہ ایک تو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ دھوکہ دے کے نہ کھاؤ خیانت کر کے نہ کھاؤ رشوت لے کے نہ کھاؤ سود کے ذریعے سے نہ کھاؤ تو باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ نہ ہی ان مالوں کو حکام کے پاس لے کر جاؤ یعنی حکام کو بتاؤ کہ اس کے پاس اتنا مال ہے اتنا مال ہے اس میں سے تاکہ تھوڑا سا حصہ تم بھی تمہیں بھی مل جائے تھوڑا کمیشن تمہیں مل جائے تو فرمایا کہ یہ طریقہ بھی تم نے اختیار نہیں کرنا ہے تو یہ یہاں پر اس کے ساتھ کیا تعلق ہے روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ اگر انسان نے مال حرام کھایا ہوگا تو ماہ رمضان کے روزے اس کے قبول نہیں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک حرام کا لقمہ ایک شراب کا گھونٹ بھی اگر ایک انسان نے پی لیا اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو اگر ایک شخص نے ماہ رمضان سے ایک دن پہلے بھی لقمہ حرام کھا لیا ہے تو پورا رمضان کا مہینہ اسے گیا اس کا کوئی اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا تو یہ مکمل ایک رکو میں اللہ رب العالمین نے روزے کے احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں اسی بارے میں اتفاق کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوان الحمد اللہ رب العالمین دو تین منٹ کی وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اللہ ہمارا درس کا ہوتا ہے